ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحل والد من من افضل ادب حسن کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہتر تربیت سے اچھا تحفہ نہیں دیا ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز جو دے سکتا ہے وہ اپنی اولاد کو دے لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ سب سے اچھی چیز باپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے وہ ہے اچھی تربیت بہتر تربیت اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے عام طور پر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ مال دیں جب وہ دنیا سے جائیں تو اولاد کے لیے بہت زیادہ پراپرٹی چھوڑی ہو انہوں نے وغیرہ وغیرہ تو یہ چیزیں دین میں اہمیت نہیں رکھتی ہیں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز جو ہے وہ ہے تربیت اچھی تربیت یعنی اولاد کو زندگی کا طریقہ آ جائے اچھے برے کی تمیز آ جائے دنیا میں اس طرح رہنا آ جائے اس کو کہ دنیا میں بھی وہ اللہ کی سعادت پائے اور آخرت میں بھی اس کو اللہ کی رحمت ملے تو اس ڈھنگ پر تیار کرنا اپنی اولاد کو اس ڈھنگ پر اس کی تربیت دینا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کوئی باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے